آج مسلمانوں کے پاس بعض ایسی خوشیاں ہیں جن خوشیوں کو اگر بیان کیا جائے تو میرا یہ غافل نوجوان جو آج انگریز کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہے میرا یہ غافل نوجوان جو لڑکیوں کے ساتھ عشق معشوقی میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے میرا یہ نوجوان جو داڑھی منڈا کر نبی کے چہرے کی طرف اقبا بن ابی معید کی طرح ناؤز بلّا تھوک رہا ہے کہ نبی تیرا چہرہ تو مجھے پسند نہیں مجھے تو مائیکل جیکسن کی شکل پسند ہے مجھے تو ہالی ووڈ کے فنکاروں کی شکلیں پسند ہے ہمارا یہ نوجوان جو آج دین کا دشمن بن گیا جو مسجد میں نہیں آتا چکلے میں چلا جاتا ہے جو آج علماء کے پاس آ کے نہیں بیٹھتا دنیا کے بدبختوں کی طرف جاتا ہے آج اس نوجوان کو اگر وہ خوشیاں بتائی جاتی مسلمانوں کے کارنامے بتائے جاتے یقیناً یہ دوبارہ مسلمان بن جاتا اس کے بازو کی طاقت اسلام کے لیے استعمال ہوتی اس کا پیسہ اسلام کے لیے استعمال ہوتا اس کی صلاحیت اسلام کے لیے استعمال ہوتی مگر کون ہے جو ان خوشیوں کو بیان کر سکے